يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے